ان میں سے لڑکا بالغ ہو جائے تو اسے یتیم نہیں کہتے تھے لیکن لڑکی کو اور بیوہ کو اس وقت تک وہ یتیم کہتے تھے جب تک اس کی شادی نہ ہو جائے اور ہر اس فرد کو یتیم کہتے تھے کہ جو دنیا میں بے سہارا رہے جس کا کوئی آسرا نہ ہو تنہا رہ جائے تو میں نے عرض کیا تھا کہ آج ہمارا معاشرہ تو ایسا ہو چکا ہے کہ اس میں کم و بیش ہر ایک یتیم ہوتا ہے اس یتیمی کا احساس اس وقت ادھر پر سامنے آتا ہے جب کسی پر کوئی مصیبت پڑتی ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ وہ مصیبت تنہا اسی کی ہوتی ہے کوئی دوسرا اس میں شریک نہیں ہوتا حالانکہ معاشرے کا تو لفظ ہی اردو زبان میں اشرا سے ہے دس سے ہے ایک کے ساتھ دوسرا جب تک نہیں ملے گا تو اس کو معاشرہ کہیں گے ہی نہیں ادب جو تنہا ہو اسے کوشش کہہ ہی نہیں سکتے اس کے ساتھ دوسرا کھڑا ہو تو پھر اسے یہ کہیں گے اور انہوں نے تو اس معاشرے کا لفظ بھی یہاں سے نکالا تھا کہ جو تنہا رہ گیا ہو وہ معاشرے میں ہوتا ہی نہیں اس کا کوئی معاشرہ ہوتا ہی نہیں ہے اور یہی چیز ہے کہ پرانے کریم نے یقین کی ایک اصطلاح ایسی اختیار اور استعمال کی ہے کہ جس میں ہر وہ فرد آ جاتا ہے جو معاشرے میں کسی طرح سے بے سہارا اور بے آسرا رہ جائے یقینوں کے سلسلے میں انہوں نے نے اس یہ بتا دیا تھا کہ اگر کسی وقت معاشرے کی ایسی شکل پیدا ہو جائے اس میں بیوہ عورتیں جوان لڑکیاں یتیم بچے بڑی سے رہ جائیں ان کا کوئی منصفانہ حل نہ ملتا ہو ایسی ایمرجنسی کے عالم میں قانون اعظر میں کہ ایک بیوی ایک میاں اس میں اس ایمرجنسی کو میٹ کرنے کے لیے ان ہنگامی حالات سے عہدہ بڑا ہونے کے لیے اس نے استثناء کی تھی ایک سے زیادہ شادیوں کی اس سے آگے پھر اس پورا ساتویں آیت میں دونوں ہی کے متعلق ہے ان کے نگران تم ہو جائے ودا تو کچھ سے کہا اللہ لکم قیام ورقو ہوں سی وقت ہوں یقین رہوں قلم معروف اس آئس کو اگر ہم یقینوں تک محدود رکھے تو پھر تو بات اتنی رہتی ہے کہ وہ اگر بالغ بھی ہو جائیں تو اس وقت یہ دیکھو کہ ان میں اتنی سمجھ بوجھ ہو گئی ہے اس قدر وہ سمجھدار ہو گئے ہیں کہ اپنے معاملات کو آپ ہی سنبھالیں ایک تو عمر کی چیز ہوتی ہے کہ بالغ ہونے سے پہلے تو بچپن ہوتا ہے اس میں اس قابل نہیں ہوتا بچہ کہ اپنے معاملات کو سمجھ بوجھ کے ساتھ خود سنبھال لے لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ بالغ ہونے کے بعد ہر بچے میں اس قدر سمجھ اور اطب و اور خستری آ جائے کہ وہ اپنے معاملات کو سنبھال لے اس لیے کہا کہ یہ ٹھیک ہے اگر قانون آپ لیں گے تو لوگوں کی شرط ہوگی لیکن ساتھ یہ بھی دیکھ لینا چاہیے کہ وہ اپنے معاملات سنبھالنے کے قابل ہو گیا ہے <clears throat> اگر ایسی صورت ہے تو پھر انہیں جو کچھ تمہاری نگرانی میں تھا اور ان کا تھا وہ انہیں دے دو ایسی صورت نہ ہو تو پھر ان کی پرورش کر کے چلے جائیں اور ان کی تربیت بھی کرتے چلے جاؤ یہ جو کوئی نہ ہم قانون معروف ہے اس کے بارے صرف بات نہیں کہ تم سے ذرا نرمی سے اچھی طرح سے بات کرو بلکہ وہ ہے کہ ان کی تربیت اس انداز سے کرو کہ ان میں کشتی آ جائے اگلے شور ان کا بیرار ہو جائے اپنے معاملات سنبھالنے کے قابل ہو جائے یہ اس حد تک رہا مشہور اس آیت کا جہاں تک یقینوں کی نگرانی اور پرورش اور تربیت کا تعلق تھا لیکن آیت کے الفاظ زیادہ جامع ہیں یہ آیت کہا اس لیے گیا ہے کہ ولا تو ام والا باللہ اللہ تم قیام یہ نہیں کہا ہے کہ یتیموں کا مال جو تمہاری تعلیم میں ہے انہیں اس وقت واپس دو جب کہ وہ صاحب اپنے شعور ہو جائیں کہا یہ ہے کہ تمہارا مال کہ جسے خدا نے تمہارے لیے مجھے قیام بنایا ہے تمہارا مال یہ ڈومینیشن کے متعلق ہے کون کی دولت کے متعلق ہے کون کی دولت امبالکوں تمہاری دولت نیشنل ویلتھ اور اسی لیے کہا لکم قیام وہ تمہارے لیے قیام کا مجبور ہے تمہاری نیشنل ویلتھ تمہاری قومی دولت تمہارے لیے قیام ہے تم اس کے سہارے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گے وہ اگر نہیں ہوگی تو دوسروں کے محتاج ہو گے اپنے پاؤں پہ آپ کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہو سکو گے تو آپ دیکھیے یہاں مال کی اہمیت کتنی ہے قومی دولت کی اہمیت یہ ہے کہ اس کے سہارے ایک کام اپنے پاؤں پہ آپ کھڑی ہو سکتی ہے اور اگر وہ قوت نہ ہو تو وہ قوم سے موجاد رہتی ہے دس لیڈر رہتی ہے آس پاس زیادہ رہتی ہے دوسری قوموں کا مال وہی مال ہے کہ جو یہ شرط پوری کرے جا رہا اور رقوم کہ جس سے قوم کا قیام باقی رہے جو اپنے پاؤں پہ آگ کھڑی ہو جائے اور یہ جو نیشنل ویلتھ ہے یہ جو آپ کا مال ہے اس کے متعلق کہا کہ یہ ان لوگوں کی تعلیم میں نہ لو کہ جو صحیح طریق کے اوپر اس کا انتظام نہ کر سکے تو کہا صرف ڈر کو نہیں کہتے اصل کی خامی ہوئی تو نہیں کہتے بلکہ جو لاپرواہی برتے بنیادی طور پہ اس کے معنی ہوتے ہیں جو معاملات کو سیریسلی مانے تو دونوں چیزیں اس میں آ گئیں ایسے لوگ جن میں اس کی اہلیت و صلاحیت ہی نہ ہو کہ قوم کی دولت کو صحیح مصرف میں لا سکیں اس کا صحیح انتظام اور انترام کر سکیں وہ لوگ بھی آ گئے اور وہ لوگ بھی آ گئے کہ جو اپنے فکر کی روح سے تو آتے ہوں لیکن قوم کے معاملے میں اتنے سنجیدہ اور سیریس نہ ہوں لاپراہی برتے اس سے اپنا تو ایک ایک پیسے صرف کرتے وقت دس مرتبہ خیال آئے کہ کس مکان پہ صرف ہو رہا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اس سے فائدہ کیا ہوگا لیکن جب قومی دولت ہاتھ میں آئے تو اس کے متعلق پھر بڑی لاپرواہی برتے دونوں چیزیں سفہا میں آ جاتی ہیں بڑی جانے چیز پرانے قیم کے تو کیا کہنے ہیں لفظ استعمال کرتا ہے بڑے ہی محیط کنب ہوتے ہیں اس کے انفاظ ایسے لوگ کہ جن میں یا تو اس کی صلاحیت نہ ہو کہ وہ قوم کی دولت کو صحیح طور پر اس کا انتظام کر سکے اور یا صلاحیت تو ہو لیکن وہ اس کو اتنا سیریسلی لے نہیں تو کہا کہ وہ مال تمہارا وہ قومی دولت کہ جو تمہارے لیے قوم کے لیے وجہ قیام بننا ہے جس میں اسے ان لوگوں کے سپرد مت کرو کہ جو اس کی اہلیت نہیں رکھتے یا جو اس معاملے کے سیریسلی نہیں ہوتے اس میں لاپرواہی بڑھتے ہیں کیئر اس کے اندر ہو جاتی ہے لائٹلی لوٹتے ہیں ان چیزوں کو ان کے سر نہ کرو باقی رہا یہ کہ قرآن کے معاشی نظام کی روح سے تو مملکت کے ہر فرد کی بنیادی ضروریات زندگی پورا کرنا مملکت کے ذمہ ہوگا اس میں فہا بھی آئیں گے اس میں افلاح بھی آئیں گے اس کے اندر بالغ بھی آئیں گے اس میں یتیم بھی آئیں گے وہ جب مقام آپ کا آئے گا جب آپ کا قرآنی نظام قائم ہوگا تو اس میں تو یہ چیز خود مملکت کی ذمہ داری میں آ جائے گی کہ کوئی فرد اپنی بنیادی ضروریات زندگی سے معروم نہ رہنے پائے اس لیے وہاں ورزوں ہوں وقت فرو ہوں یہ بھی قوم کا فریضہ ہو جائے گا افراد کا الگ الگ فریضہ نہیں رہے گا یاد رکھیے اس چیز کو کہ قرآن کریم ابتدا کرتا ہے اپنے نظام کی آہستہ اس کا بتدریج اسے پھر اپنے انتہا تک لے جاتا ہے اپنے آخری منزل تک لے جاتا ہے اور قرآن ہدایات اور رہنمائی اور احکام اور اصول و اقدار اس پورے پروگرام کے ہر درجے ہر منظور کے لیے قرآن نے دیے ہوئے ہیں ہمیں ان کے سمجھنے میں دقت اس لیے پیش آتی ہے کہ اول تو ہم دیکھتے ہی ہیں کہ صاحب یہاں یہ کہا ہے آگے چل کے یہ کہا ہے یہاں کہا ہے کہ محتاجوں کی نگرانی کرو جن کو ضرورت ہے ضرورت مندوں کی ضروریات پوری کرو سال کو جھوکو نہیں صدقہ دو خیرات دو یہاں یہ چیز آئی ہے کہیں آگے چل کے یہ آ گیا ہے کہ صاحب تمہاری دولت تمہاری دولت ہی نہیں ہے اپنی ضرورت سے زائد جتنا ہے وہ تمام کا تمام مملکت کے حوالے کرو تاکہ وہ ان چیزوں کا انتظام کرے سردار فتح جی تو وہ ہیں جو یہ کہہ دیتے ہیں کہ سر قرآن میں عجیب قسم کے ایک دوسرے سے مختلف احکام آتے ہیں کہیں یہ لکھا ہوا ہے کہیں یہ لکھا ہوا ہے کہیں وراثت کے احکام ہے کہاں کہیں یہ لکھا ہوا ہے کہ یاد رکھو جو مالتے ہیں جو مل جائے وہ وراثت پر ہال رکھا جایا کرو تمہیں ان اس قسم کے احکام میں اختلاف نظر آتا ہے تضاد نظر آتا ہے وہ لوگ بھی ہیں یہ چیز کہتے ہیں کہ اس قسم کے متضاد ہیں قرآن کے اندر پھر دوسرے لوگ وہ ہیں کہ جو یہ نہیں دیکھتے کہ کون سا حکم کس درجے کے اندر آنا ہے وہ ابتدائی میں آخری کا کام جو ہے ان کو لے آتے ہیں معاشرے کی یہ حالت ہے اور اس میں وہ لے آئیں گے اس چیزوں کے ساتھ جو کچھ کسی کے پاس ہے اسے چاہیے سب کا ساتھ دے دو اور پھر دوسرے دن آپ کیا کریں اللہ گا نہیں ہے قرآن کریم کے متعلق جسے قرآن نے قدم قدم کے غور اور تدبر کہا ہے اس کے معنی یہ ہیں ایک پورا پروگرام وہ دیتا ہے پہلے قدم سے لے کے آخری منزل تک مختلف مدارج میں سے گزارتا ہوا لے جاتا ہے اور ہر منزل کے متعلق اس میں ہدایات اور رہنمائی اور احکام موجود ہیں تدبر پھر قرآن کے معنی یہ ہیں کہ آپ دیکھیے یہ کہ معاشرہ کس حالت میں ہے کہاں سے بات شروع کرنی ہے کس طرح اس کو بتدریج وہاں تک لے کے جانا ہے اور پھر جس مقام پہ معاشرہ آپ کا ہے جس اسٹیج میں وہ ہے جس منزل میں ہے اس سے متعلق قرآن میں کیا آسان رہنمائی ہے اسے وہاں اپلائی کرو آگے آپ چلے گئے ہیں یہ پچھلی منزل کے آسام رہ گئے ہیں وضو کا حکم پانی کے ملنے کی صورت میں ہے پانی اگر نہیں ہے تو وضو کا حکم پیچھے ہٹ جائے گا تو یمن کا حکم آگے بڑھ جائے گا اب اس پہ عمل کیا جائے گا اور آپ آگے بڑھے ہیں پھر پانی مل گیا ہے پھر تو یمن کا حکم پیچھے ہٹ گیا پھر وضو کا حکم آگے آ گیا میں نے مثال کے طور پہ بات سمجھائی ہے تو یمن میں وضو کی بات نہیں ہے زندگی کے ہر گوشے اور ہر شعبے کے متعلق قرآن کے حکام اس قسم کے ملیں گے جیسا میں نے ابھی عرض کیا فتح جی نے تو کہے گی کہ ان میں بڑا تضاد ہے باہمی ساتھ اور یہی عدم توجہ یا عدم توجہ تھا جس جس کی بنا پر ہمارے ہاں یہ عقیدہ وضع کیا گیا کہ قرآن کے بعض احکام دوسرے احکام سے منسوخ ہو چکے ہیں یہ عجیب عقیدہ تھا اس قرآن کے متعلق جس نے قرآن کو اس نے محتل بنا کے رکھ دیا قرآن میں ہمارے ہاں کے مفسرین نے کم از کم پانچ سو آیات کو منسوخ قرار دے دیا یعنی یہی چیز کہ کہیں کہا گیا ہے کہ تم ذاتی طور پہ محتاج کی مدد کرو کہیں یہ کہا گیا ہے کہ تمہارے پاس اپنی ضروریات سے زائد جتنا بھی ہے وہ سارے کا سارا لا کے مملکت کے کر دو تو ان کو نظر آیا کہ یہ تو دو متدار حکم ہیں جب یہ سارا دے دیا جائے گا تو یہ احکام خیرات کے اور صدقات کے اور فائل کو دینے کے محتاج کو دینے کے احکام یہ کہاں کرے جائیں گے انہوں نے کہا کہ یہ احکام اس سے منسوخ ہیں کسی نے کہا کہ وہ حکم ان سے منسوخ ہے قرآن میں نہ ناسخ ہے نہ منسوخ قرآن کا ایک لفظ بھی منسوخ نہیں ہے ایک ایک نقطہ ہماری پہاڑ کی طرح اٹل اب بھی حقیقتیں ہیں برادران عزیز محرم نہیں ہے تو ہی لگا ہے راستہ یہاں ورنہ جو حجاب ہے پردہ ہے ساز قرآن کو یوں سمجھیے کہ اس نے زندگی کے ہر مرحلے ہر منزل کے لیے ہدایات دی ہیں جب ابتدا کرے گا اس معاشرے سے تو اس معاشرے کی کیفیت کو دیکھ کے وہ انفرادی طور پر ان ضروریات زندگی کو پورا کرنے کی ترغیب دے گا تعریف کرے گا ذرا اور آگے بڑھے گا اب جو مومن یہ آئے گا کہ اس نے سب کچھ بیچ دیا ہے خدا کے ہاتھوں پھر وہ مملکت دیکھے گی کہ کس حد تک اجتماعی طور پر ان سے لیتے جانا چاہیے کس حد تک انفرادی طور پر ان کے پاس چھوڑنا چاہیے کتاب قرآن تو ایک طرف آیات ہیں جن میں نظر آتا ہے کہ وہ ملکیت تسلیم نہیں کرتا تو دوسری طرف آپ کہتے ہیں وہ کہتا ہے کہ لین دین کے معاملات کرو تو ان کو اس طرح سے لکھ لیا کرو وراثت کے یہ احکام ہے وہ جھڑ سے لوگ آتی ہیں کہ اگر وہ صورت ہے ملکیت تسلیم نہیں کرتا تو یہ احکام کس کے لیے انہیں پتہ نہیں ہے کہ پہلا دور جو ہے اس کے اندر یہ چیزیں دی جائیں گی وہ رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ اس کو آخری منزل تک لے جائے گا آپ کو معلوم ہے کہ اتنی سی چیز شراب کے متعلق پہلے بھی میں کر چکا ہوں اور اس سے یہ نظر آتا ہے کہ قرآن کی نگاہ کتنی انسانی نفسیات کے اوپر ہے بعض کام تو ایسے ہیں کہ جو آپ فوری کہہ سکتے ہیں یہ چیز کے بائیں ہاتھ سے بیٹا نہ کھاؤ دائیں ہاتھ سے کھاؤ ٹھیک ہے فوری کہہ دیجیے فوری عمل بھی ہو جائے گا بہت سی چیزیں کاموں کے اندر آتی ہیں جن کو یوں آپ چھڑا سکتے ہیں اصلی بلائل سے منوا سکتے ہیں خدا کی توحید کے متعلق آپ نے دلائل دیے سمجھایا اور اس کے بعد کسی کی سمجھ میں جب بات آ گئی تو وہ اسی دن باقی خداؤں سے انکار کر کے بت پرستی کو تو چھوڑ دے گا لیکن جس کام سے پشت ہا پشت سے شراب ان کی گٹھی میں پڑ چکی ہو ان کے خون کے ذرات میں حلول کر چکی ہو بچہ بچپن سے ہی نہیں بلکہ وہ کتنی پشتوں سے اباؤ اجداد سے یہ چیز وراثت ان کی پیدائش کے اندر داخل ہو چکی ہو انہیں اگر اس پوری قوم کو ایک دم کہہ دیا جائے کہ شراب حرام ہے شام کو کوئی شخص شراب نہیں پیے گا اس پہ عمل کرنا ناممکن ہوگا جانتے ہیں شرابی ہی نہیں بلکہ ان سے شراب چڑھانے والے بھی جانتے ہیں کتنی دقت پیش آتی ہے تبھی دقت پیش آتی ہے فزیکل اس کے اندر بھی دقت ہوتی ہے مزاج کے اعتبار سے دقت ہوتی ہے نفسیاتی طور پر اس میں دقت ہوتی ہے قرآن نے کیا کیا آپ دیکھیے تیرہ سال مکے کی زندگی کے شراب کو ممنوع قرار نہیں دیے پہلا حکم اس نے یہ تھا کہ ٹھیک ہے اس میں کچھ فائدے بھی ہیں لیکن اس کا نقصان اس سے کہیں زیادہ ہے وہ لا رہا ہے ایک طرف آگے چل کے یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیے بلا تھا کہ وہ تھا وہ ہم تم سکھا رہا نشے کی حالت میں کم از کم نماز کے اجتماع میں اپنے تو نہ آیا کرو تو اب وہ چھڑا رہا ہے اس طرح سے کہ صبح کی نماز کے بعد اگر تم نے کچھ پی لی ہے تو اتنی پی لی ہے جو دور سے پہلے پہلے اس کا نشہ ختم ہو جائے اس طرح سے اگر انٹرپشن ہی دن کے اندر وہ اتنے دے گا تو آپ دیکھیں گے عادت کس سے گھٹتی چلی جائے گی کچھ جب ہوتا چلا جائے گا کنٹرول ہوتا جائے گا یاد رکھیے پوری کام ہے اور وہ یہ ٹھیک ہے جیسے یورپ میں ممنوع نہیں ہے ساری کام وہ پیتی ہے لیکن ان کے پینے میں اور ان کے پینے میں وہ برتھ وہ تو مچھے پی جاتے بدمستیوں کی حالت آپ ہوتے تھے اس کام سے شراب چھڑانا میں مثال دے رہا ہوں کہ قرآن کرتا کیا پہلا حکم یہی ہے کہ اس کے اندر نقصان زیادہ ہے دوسرا حکم یہ ہے کہ سلاد کے اجتماع کی حالت نشے کی حالت میں اس میں نہ آیا کرو اور پابندی آتی ہے مکے کی تیرہ سال زندگی پوری کر رہی ہے مدینے کی ابتدائی زندگی بھی کبھی کچھ سال ہو گئے ہیں تیسرے یا چوتھے سال جا کر پھر آخر میں یہ کہا کہ ہاں بھائی رکس میں نام شیطان ہے یہ ان رکو اس آ جاؤ ختم کرو اس قصے کو وہ تو تاریخ میں ہمارے یہاں نا کہ شراب کے متعلق حکم آیا تو مدینے کی گلیوں میں شراب کے مٹکے ٹوٹے ہوئے مٹکے ٹوٹے ہوئے تھے شراب بہ رہی تھی نالیوں میں وہ یہ نہیں تھا کہ وہ فوری حکم آ گیا تھا کم از کم چودہ پندرہ برس لگ گئے تھے پندرہ سولہ برس لگ گئے تھے اس طرح دیتے ہوئے حکم یہ ہے قرآن کے آسان اب یہ کہنا کہ آخری حکم نے پہلے حکم کو منسوخ کر دیا تم کا سوال نہیں ہے یورپی قومیں جن کے ہاں پھر وہی ان کی گھٹی میں شراب پڑی ہوئی ہے وہاں اگر آپ یہ حکام نافذ کریں گے وہ اگر آپ ہاں چاہیں گے اسلام کے یہ حکام نافذ کر لیں اسی طرح سے کیے جائیں گے جیسے کہ لکی اور نبی زمین کرانے پرانے کریم نہ حکام نافذ کیے تھے ہر حکم اپنے درجے کے اندر وہ نافذ ہونے والے حکم کا درجہ رکھتا ہے ذرا آگے پہنچتا ہے تو وہ ساخت العمل عمل ہو جاتا ہے اگلا پھر آ جاتا ہے جب معاشرے کی حالت پھر وہی ہوتی ہے جو پہلے حکم کے لیے زیادہ موضوع ہوتی ہے پہلا حکم پھر اس میں نافذ ہو جاتا ہے قرآن کا ہر حکم اپنے مقام پہ اٹل ہے یہ ہمارا تصور فہم ہے ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ معاشرے کی اس حالت میں کون سا حکم نافذ ہونا چاہیے اس میں کوئی تضاد نہیں ہے کسی قسم کا ٹکراؤ نہیں کوئی اختلاف نہیں ہے میں نے عرض کیا کہ یہ آسان جو آپ کے سامنے آ رہے ہیں یہ اس ابتدائی دور کے احکام ہیں جن میں ابھی انفرادی طور پر یتیموں کی تعلیت ان کی نگاہ و برداشت انفرادی طور پر ہو رہی ہے آگے جب چلے جائیں گے اجتماعی طور پر جب یہ نظام آ جائے گا تو اس وقت تو قرآن نے اور احکام دیے ہیں وہاں وہ احکام آ جائیں گے جس درجے سے بھی ہم اپنے معاشرے میں ہم مسلمان ہونا شروع ہوں گے یوں کہیے اس کے مطابق قرآن کے احکام ہم سے نافذ گے اور جب معاشرہ مسلمان ہوگا ہی نہیں تو اس میں اسلام کے احکام کیا نافذ ہوں گے یہ جو آپ کو دقتیں پیش آ رہی ہیں نا کہ صاحب قرآن کے احکام تو یہ ہے کس طرح سے نافذ کیا جائے اور کہتے ہیں کہ صاحب سود آرام ہے بتائیے کیسے ہو قدم نہیں ایک ایک قدم کے اوپر ضرورت پڑ رہی ہے ہمارا معاشی نظام اس قسم کا ہے اس کے بغیر چارہ نہیں ہے بین الاقوامی معاملات کیسے حل ہوں گے وہ ساری دقتیں دقتیں موجودہ غیر اسلامی غیر پرانی نظام کی پیدا کرتا ہے اور اس کے لیے کہتے ہم یہ ہیں کہ وہ جو حکم ہے قرآن کا وہ کیسے نافذ ہوگا قرآن کا حکم نافذ ہوگا قرآن کے معاشی نظام کے اندر غیر پرانی نظام کے اندر قرآن کے حکام نافذ ہو ہی نہیں سکتے ان کے عمل ہی نہیں کیا جا سکتا یہ چالی نہیں ہے یہ پورا ایک نظام بدلنا ہے زندگی کا اور بدلنا ہے بتدریج آہستہ آہستہ وہاں تک لے جانا ہے البتہ اس کی مکمل صحیح شکل یا نمونے کی ہے وہ رسول پیش کر دیتا ہے وہ پہلے دن سے یہ کہتا ہے انا اول المسلم وہ اپنی زندگی کو ایک نمونہ پیش کرتا وہ پہلے دن سے ہی مال نہیں جمع کرتا وہ وراثت کے لیے رکھتا ہی کچھ نہیں وہ جاگیر بناتا ہی نہیں ہے دولت اس کے پاس ہوتی نہیں ہے آخر میں چل کے جو آسام معاشرے پہ نافذ ہونے سے پہلے دن سے وہ اپنے اوپر کو نافذ کر دیتا ہے معاشرے کو اسی طرح دے رہتا ہے اس مقام پر یوں قرآن اپنے اپنے آکام کو کلی طور پر معاشرے کے اندر نافذ کرتا ہے تو یہ چیز ہمیشہ سامنے رکھی جب قرآن کے احکام آئے یقینوں کے متعلق یہ احکام آئے ہیں انفرادی طور پہ جب تک معاشرہ ان کو اپنی تعلیم و نگرانی میں نہیں لیتا انفرادی طور پر ان کا یہ انتظام کیا جائے گا جب یہ معاشرتی صورت ہو جائے گی تو معاشرہ کیا ہوتا ہے افراد مل کے یہ طے کر دیتے ہیں کہ اس کا انتظام اکٹھے مل کے یوں کیا جائے اس کو معاشرہ کر دیتے ہیں ہم والوں کو ملو کہ اللہ لم قیام میں نے ارد کیا ہے کہ ایک ہی آیت میں دونوں ہدایتیں انفرادی طور پر انفرادی جو ٹیموں کا انتظام کرنا ہو تم نے تو کہا کہ ان کو بالغ ہو جائیں تو مال دو اور اس وقت بھی دیکھو کہ سمجھ بوجھ ان میں اتنی آ گئی ہے کہ اپنے مال کے کا انتظام خود کر سکیں گے اگر ایسا نہ ہو تو پھر ان کی پرورش کرو تربیت کرو مال سنبھال کر رکھو اور یہی آیت جب آگے ہم بڑھیں گے تو اموال کم قومی دولت ہو جائے گی جہاں اللہ القم کے اجتماعی قیام ہو جائے گا اور اس کے معنی یہ ہوں گے کہ یہ قوم کی دولت ان کے سپرد نہ کرو کہ جو اس کا حسن انتظام نہ کر سکے اب ان کے متعلق آگے بات ہے وقت یتائن حق کا ازا بلا نکاح دیکھتے رہو ان کے پہلو بدل بدل کے نگاہ رکھو ان یتیموں کے اوپر کہ ان کی ذہنی حالت کیا ہے تربیت کی کیا صورت پیدا ہو گئی ہے پستگی آ گئی ہے اس قابل ہو گئے ہیں کہ اپنا انتظام کر لیں نظم و سنبھال لیں وقت لو کا عجیب لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے ہمارے ہاں تو یہ ابتلا کا لفظ آ گیا جس کے معنی ہی آزمائش آ گئی اور وہ آئے قرآن کی جس میں یہ ہے خدا آزمائش کرتا ہے تمہاری اب دیکھیے خدا آزمائش کرتا ہے کسی دوست سے تو ہم کہا کرتے ہیں کہ صاحب اس نے مانگا اس سے مجھے صاحب ایک سو روپیہ دیجیے وہ نہیں دیا وہ اس کے بعد کہا کہ میں تو تمہیں آزما دا تھا تھی تم لگتا سچا دوست تھا یا نہیں آزماتا تھا تو اللہ نے تو آزماتا ہے انسانوں کو وہ علیم و قبیر و سمیع و بذیر جنہوں کے اندر گزرنے والے خیالات نگاہوں کی قیامتوں تک سے واقف کے وہ دوسرے کو آزماتا ہے کہ یہ کیا کرتا ہے یہ ترجمہ ہمارے یہاں کا ہے آزمانا نہیں ہے کے معنی پہلو بدلنا ہوتا ہے ایک قسم کے حالات آتے ہیں تو اس میں تم دیکھو کہ تم کس طرح تمہارا ریئیکشن ہوتا ہے دوسرے قسم کے حالات آتے ہیں تو اس میں دیکھا جائے گا کیسا ریئیکشن ہے خوشحالی کی زندگی میں تمہارا ریئیکشن کیا ہے اسرت کی زندگی میں تمہارا ریئیکشن کیا ہے تم خود دستیگر ہوتے ہو تو تمہارا ریئیکشن کیا ہے صاحب اقتدار ہوتے ہو تو تمہارا ریئیکشن کیا ہے یہ جو مختلف حالتیں آتی ہیں ان کو اطلاع کہا جاتا ہے کہا کہ یہ جو ودانہ ہے مختلف حالتوں میں ان کے متعلق نگاہ رکھو کہ ان کے ریئیکشن کس کس قسم کے آتے ہیں کبھی یہ دیکھو کہ کچھ پیسے ان کو دیے ہیں تو وہ کیسے خرچ کرتے ہیں کبھی یہ دیکھو کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے تو ان کی کیفیت کیا ہے چوری تو نہیں کرتے یعنی ہر قسم کی چیز اس میں آ جائے گی کہ مختلف پہلو بدل بدل کے یہ دیکھو کہ ان کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے پھر جب دیکھو پہلی چیز تو یہ دیکھو کہ ایزا بلغ نکاح ابھی میں آتا ہوں یہ بڑی بڑی جامعہ سی ایک چیز اور بڑے دور رس نتائج کی ایک چیز قرآن کہہ گیا حتہ بلاگ نکاح نکاح کی عمر کو دیکھو من روش گن وہاں بھی پھر وہی بات آ گئی محض عمر نہیں ہے کہ اتنی عمر ہو جائے پہلی چیز تو یہ ہے کہ قانونی اعتبار سے عمر اتنی ہو جائے من ہم رشدن پھر اگر دیکھو کہ ان میں عقل کی پختگی اتنی آ گئی ہے یہ رشد ہے عقل کی پختگی یہ جسے آپ مرشد کہتے ہیں یہ روشنی تو جو ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہ پیر صاحب اور یہ مرشد کون ہوتے ہیں جو سب سے زیادہ گھو بنا ہوا ہوتا ہے سب سے زیادہ مکمل پیر ہوتا ہے وہ بڑے پہلے تو آگے نے جی سمجھے ہاں۔ سر کس طرح بچیاں والی گلا کرتے ہے ہیں ماسوم جو ہوئے جی بچہ بھی معصوم نہیں بھی معصوم کی گا وہاں رشد ہے اور اسی لیے قرآن نے یہ کہا ہے کہ مرشد صرف خدا ہو سکتا ہے کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا تھا اپنی اپنی اصل سے کام لو اور اگر تم نے کسی انتہائی پختہ عقل سے کام لینا ہے تو خدا کی ہدایت کو دیکھو کہ وہ کیا کہتی ہے صاحب یہ ہے رشد و ہدایت وہی ہادی ہے وہی مرشد ہے یہاں رو قدم قدم پہ ہادیوں طریقے کو ان کا نام رکھا ہوا ہوتا آپ نے قدم قدم پہ انہیں مرشد کہتے ہیں کوئی نہیں سوچتا کتنے بڑے ہے تو ہم کر رہے ہیں بات دوسری طرف چلیے اگر ان میں تم عقل کی پختگی دیکھو فرق علیہم ہم والا ہوں پھر ان جو تمہارے زیر نگرانی امانت میں رکھا ہوا تھا مال ان کو دے دو لگاتار تو رو ہے یہ نہ بیدارنگ ہو کہ جو تم دیکھو کہ وہ اب بلوغت کی عمر کو پہنچنے والے ہیں تو ابھی تو تم دیکھو کہ خیال سال سال چھ مہینے تو ہیں نا لگا لگ کھانا شروع کر دو بعد چھ مہینے کے بعد وہ بالغ ہوا اور اس نے جھٹ سے عدالت سے نکلی وہاں سے اور یہ سارا مال چلا جائے گا تو اس زمانے میں گھڑا گھن کھانا شروع کر دو حرام کرنا شروع کر دو یہ نہ کہیں کہ شروع کر دینا دیکھا انسانی طبیعت کی ٹیمپٹیشن کو کیسے روک رہا ہے اگر یہ معلوم ہو کہ سولہ برس کی عمر میں جب یہ ہو گیا تو اسے مجھے دینا پڑے گا تو پھر یہ ٹھیک ہے پہلے تو خیر رفتار تھا کامی ہو بدنیت کی بدنیتی کی اور اگر وہ قریب آ رہا ہو جس وقت تو پھر تو آپ جیسے وہ اسٹیشن کے بات آتا ہے تو بستر باندھنا شروع کر دیتے ہیں اور کپڑے سنبھالنے شروع کر دیتے ہیں کہ صاحب آیا اسٹیشن کے چھ مہینے کے بعد اس نے ہو جانا سولہ سال کا پورا اور اس وقت تو پھر میرا کوئی اختیار نہیں رہنا تو یہ ابھی وقت ہے اتنے مہینوں کا رہتا جڑ جو کچھ سمیٹا جا سکتا ہے قرآن تو جہاں تک بھی نہیں جاتا <laughs> دور تک جاتا ہے سامان کہنا جستا کے ان کی نگرانی کرنے والے ان کی پرورش کرنے والے اگر خود مستغنی ہیں کتنا کچھ دے رکھا ہے اللہ نے کہ ان کو ضرورت نہیں ہے تو پھر اس میں سے کچھ بھی نہ لانے رمان چانا خوشی مثال یاسو دین مارو اور اگر یہ خود محتاج ہے اور اپنا وقت دے رہے ہیں اسے تو قانون کے مطابق قاعدے کے مطابق کم از کم اپنے اس وقت کا معاوضہ اس کی دولت سے لے سکتے ہیں اتنا ہی اس میں ان کا حصہ ہو سکتا ہے کیا آواز تھی صاحب آج تو یتیم کے متعلق اگر دونوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ مملکت کے مال میں سے خلیفے کا کتنا حق ہے آپ نے کہا کہ جتنا یتیم کی رکھوالی کرنے والے کا حق اس کی دولت میں ہوتا ہے رحمان کانا زمین پر یافتہ بھی آج پڑی اگر اپنے پاس اتنا ہے کہ روٹی چل سکتی ہے تو پھر اس میں سے کچھ نہیں لے سکتا یا نام کہنا فکیرم سب یا کل بننا رو اور اگر اس کے اپنے پاس نہیں ہے تو جب کچھ مسئلہ ہے فائدے کے مطابق کتنا ہی لے سکتا ہے جتنے سے کتنے یہ لوگ جانتے تھے کسے کہتے ہیں اسلامی کا سربراہ کیا ہوتا بات کیا ان کی مزاج چار گھنٹے میں بات بتا یہ بھی نہیں کہ کچھ نہیں لے سکتا یہ بھی نہیں کہ دس سے زیادہ نہیں سکتا پتا جس نے جتنی کے مال نے اس کے والی کا حق ہے من جانا غریبن کر لیا تاکہ من جانا تصویر کر لیا ہاں یہ تو ان کی بات ایسا بتا تم کہ میں ہوں سمجھانا ہوں بڑے آدمی چار اس معاملے میں اور اگلی بات ہے یہ کہ یہ تو قانون کی شٹ تم نے پوری کر دی گواہوں کی موجودگی میں دے دیا اور اس کے بعد یہ بھی یاد رکھو کہ ابھی ایک حساب تم نے خدا کے ہاں بھی جا کے دینا ہے کو بھی پیش نظر رکھا قرآن صرف قانون کی روح سے اصلاحات نہیں کرتا قانون کی روح سے تو حد بندیاں صرف ہوتی ہیں اصلاح نہیں ہوتی اصلاح تو دل کی تبدیلی سے ہوتی ہے نگاہوں کی تبدیلی سے ہوتی ہے اور وہ صرف اس طرح ہوتی ہے کہ وہ بھی ہے جس کے سامنے مجھے یہ حساب دینا ہے اور وہ وہ ہے کہ جو صرف یہ نہیں دیکھے گا کہ میں نے رجسٹروں میں انٹریز کس قسم کی کر رکھی ہے وہ یہ بھی دیکھے گا کہ نیت کس قسم کی تھی اس کے اندر و شدو علیہ و وہ کفا مل رہا ہے صحیح آپ دیکھیں ہم دونوں ٹکڑے کس طرح قرآن ساتھ لاتا ہے قانون کی شک یوں پوری کرو کروڑ کی شک یوں پوری کرو کہ یاد رکھو کہ اس کے بعد ابھی مجھے اور حساب دینا ہے یہ بات یاد رکھو گے تو پھر تم صحیح طور پہ امانتیں اپنے پاس رکھ سکو گے ورنہ امانت میں خیانت ہو جائے گی میں نے کہا تھا کہ اس آیت میں ایک اہم چیز قرآن کریم نے نکاح کے متعلق دیگر مقامات نے صرف یہی کہا کہ وہ ایک معاہدہ ہے پھر اس نے یہ کہا ہے کہ اس میں جبر نہیں ہو سکتا نہ لڑکے سے مجبوراً کسی اور کے ساتھ اس کا نکاح کیا جا سکتا ہے نہ کسی لڑکی کا مجبوراً کسی ایسے مرد سے نکاح کیا جا سکتا ہے جس کی وہ رضامند نہ معاہدہ ہے رضامندی شبد جسے استعمال کہتے ہیں بائی امپلیکیشن جسے کہتے ہیں اس سے تو یہ بات ظاہر ہو گئی کہ معاہدہ ہمیشہ بالغ کریں گے رضامندی کے معنی یہ ہیں کہ وہ اپنے اپنے ہوش میں بھی ہوں اور کو تک پہنچ چونکہ وہ قانون کی ہو سے قرآن نے عمروں کا تعین خود نہیں کیا وہ اصول بیان کرتا ہے عمر کے تعین جو ہے مختلف آب و ہوا میں مختلف ملکوں میں تھوڑا بہت فرق ہو سکتا ہے اس نے یہاں یہ بات کہی وقت جو یٹارا بلا بل نے کہا یتیموں کی دیکھ بھال کرتے تا آن کے وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں یہاں سے لفظ بلوحت نکلا ہے بلاگل نکاح سے نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں تو گویا یہ نظر آ گیا کہ نکاح ہر عمر میں نہیں کیا جا سکتا نکاح کی عمر ہے جسے آپ ضرورت کہتے ہیں اب یہاں یہ چیز واضح نہیں ہے ایزا بلادن حتہ اضا بلادن نکاح نکاح کی عمر کو پہنچ جائے کون سی عمر ہے نکاح کی میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کریم نے خود اپنے سمجھنے کا طریق یہ بتایا ہے تصریف آیات ایک مقام پہ ایک بات کہتا ہے دوسرے مقام پہ اسی زمین میں وہ بات کہتا ہے اس کی وضاحت کر دیتا ہے اس کی تشریح کر دیتا ہے تفریح کر دیتا ہے اضافہ کر دیتا ہے اسکش کر دیتا ہے قرآن کا جو حکم بھی آپ نے جو ہدایت بھی آپ نے یہ دیکھیے کہ قرآن کے دوسرے مقامات میں اس کے متعلق کیا کہا گیا ان آیات کو سامنے رکھیے ساری بات متعین ہو کر آپ کے سامنے آ جاتی قرآن کی کوئی بات کوئی حقیقت کوئی حکم کوئی ہدایت ایسی نہیں ہے کہ اگر اس طریق سے قرآن کے دیگر مقامات کو سامنے رکھا جائے تو وہ واضح طور پہ متعین طور پہ آپ کے سامنے نہ آ جائے قرآن کی کوئی آیت ایسی بات ہی نہیں رہتی کہ جس میں سمجھ میں نہ آپ کے بات نہ آ سکے اگر یہ طریق قرآن کا جو ہے اس کو اختیار کیا جائے تو یہاں کا ہے بلا بالغنگ کا اب دیکھیے اس کی وضاحت کس طرح قرآن کرتا ہے یہاں بلاگن النکاح کا ہے انہیں یتیموں سے متعلق six over one fifty three چھ بٹا ایک سو ترپن بلاگن النکاح کا یاد رکھیے بڑی اہم چیز ہے جو میں آج کر رہا ہوں آپ دیکھیں گے آگے چل کر اس کا نتیجہ کتنا دور رکھ سامنے آتا ہے ولا کا مالک یتیم اللہ بلتی ہوا آسن وہ یتیموں کے متعلق حکم آ رہا ہے ان کے مال کو چھو نہیں چھو نہیں ہٹ کا لوگا اشدھ ہوں تا وقت کہ وہ یہاں لفظ آ گیا اشدھ ہوں اور اس کے معنی ہوتے ہیں جوانی کی عمر کو نہ پہنچ جب تک وہ جوانی کی عمر کو نہ پہنچ جائیں اس وقت تک ان کے مال اپنی تعلیم میں رکھو وہاں بلاگنڈ نے کہا ہے یہاں اشدھ ہو کہا تو معلوم ہو گیا کہ جسے ہم بدوگت کہتے ہیں وہ جوانی ہے یہی لفظ سترہ بٹا چونتیس میں آیا سیونٹین اوور تھرٹی فور اشو بالاگ نکاح نکاح کی عمر یہاں کہا کہ وہ ہے جوانی جسے کہتے ہیں سوال یہ ہوا اشدھ کے متعلق قرآن نے کیا کہا ہے یہ لفظ اور آ گیا نا یہاں ایک دیکھیے قرآن جو دعویٰ کرتا ہے کہ تقریب آیات سے معنی متعین کرو طرح اس دعوے کی تصدیق ہوتی چلی جاتی ہے بلا نے کہا اشدھ اشدھ کیا ہوتا ہے ہاں جی۔ فورٹی اوور سکسٹی سیون چالیس بٹا ستر دیکھیے مانی کیسے متعین ہوتے ہیں بالاگن النکاح نکاح کی عمر نکاح کی عمر اشو اشو کے کیا مانے وی خلق من دن سما من سما من حرکت سما یو کم تیس دن پیدائش کی بات ہے یہ کیا یہ کیا پھر بچپن آیا تمہارا فصولیت کا زمانہ آیا پیپل تو ہم جانتے ہیں سمنا لبل اشدھ کم سما شیوخن بچپن کی عمر اس کے بعد اشدھا کی عمر پھر بڑھاپے کی عمر وہ اشدھا متعین ہو گیا بچپن کے بعد بڑھاپے سے پہلے یہ ہوئی لگا کی عمر اسے ہی بلوغت کہتے ہیں بچوں کو بالکل کہا ہی نہیں جا سکتے بوڑھے کو جوان کہا ہی نہیں جا سکتا غور فرمایا قرآن کس طرح متعین کر دیتا ہے بات کو نکاح کی عمر جوانی کی عمر بلوغت کی عمر قرآن نے متعین کر دیا اور آپ کے یہاں پتا ہے قانون شریعت کا نابالغ لڑکیوں کی شادی یہ آپ کے یہاں جو عائدی قوانین نافذ کیے گئے تھے ان کی جو اس قدر مخالفت ہوئی تھی ہمارے ہاں کے ارباب شریعت کی طرف سے ہوئی تھی نہیں وہ بہرحال مخالفت کے باوجود وہ ذرا سخت جان واقع ہوئے تھے وہ ابھی تک باقی ہیں کہا یہ جا رہا ہے کہ جب ہمارے ہاتھ میں اقتدار آ جائے گا سب سے پہلے قوانین آئلی قوانین کو سب سے پہلے منسوخ کیا جائے گا تتھا اس کے اندر وہ کون سی چیزیں ایسی خلاف شریعت رکھی ہوئی ہیں جن کی وجہ سے کہتے ہیں کہ دین کے سکون منحرم ہو گئے وہ جو ایوب خان کے خلاف جو کچھ ہنگامہ برپا ہوا تھا ان کی جرائم کی فہرست میں ایک یہ بات بھی تھی کہ اس شخص نے آئلی قوانین نافذ کر دیے کیا چیز تھی ان میں یہ چیز تھی کہ بچوں کی شادیاں نہیں ہو سکتی بلوغت کی عمر ضروری ہے بالغ ہو جائیں تو پھر شادی کی جا سکتی دہائی مچا دی گئی خلاف شریعت ہے یہ چیز اب اقتدار ہاتھ میں آئے گا تو سب سے پہلے یہ چیز کی جائے گی کہ یہ شرط اڑا بھی جائے گی بلوغت بات شروع ہوئی تھی بہت پہلے پری پارٹیشن زمانے میں ہندوستان کے مملکت کے زمانے میں اور وہ بھی بہت پہلے سن سے ستائیس اٹھائیس یا تیس بتیس کا ذکر ہے ایک جیسی شاردا ایکٹ اس زمانے کے شاید یہ ان کے کان میں ہو یہ لفظ ایکٹ اس لیے کہ اس نے بھی بڑا ہنگامہ برپا کیا تھا ایکٹ ایک ہندو تھا یہ ساردا اس نے مرکزی حکومت کی پارلیمنٹ میں ایک بل پیش پیش کیا ہندو نے بل پیش کیا کہ بلوزوں سے پہلے کی شادی قانون ممنوع قرار دی جائے ہندوؤں کے دھرم شاستر میں یہ چیز ہے کہ لڑکی کو اگر ایام ماں باپ کے گھر میں آ جائیں تو وہ باپ کی مکتی ہو ہی نہیں سکتی دوسری جگہ ان کے یہاں ہے کہ باپ اس لڑکی کے ہاتھ سے پانی نہیں پی سکتا کہ جس کو باپ کے گھر میں ایام کی دن آ جائے یعنی ان کے ہاں دھرم کی روح سے ایام سے پہلے کی حالت میں اس کی شادی ضروری ہے ان کے یہاں اس دھرم کا پہراؤ ہندو وہ یہ بل لایا کہ بارش ہونے سے پہلے کی شادی قانون منظور قرار دی جائے ہندوؤں نے ان کے ہاں کے سناتن والے بھی جو تھے انہوں نے بھی اس کی تعریف کی مسلمانوں کی طرف سے ہنگامہ برپا ہو گیا کہ مداخلت کے دین ہے کہا یہ گیا کہ یہ ایکٹ اگر بنتا ہے تو ذاتی قوموں کے اوپر تو اس کا اطلاق ہو جائے مسلمانوں کو مستثنا قرار دیا جائے کیونکہ ہماری شریعت کے خلاف ہے یہ ہنگامہ برپا ہی میں وہاں تھا دلی کرول باغ ایک وہاں کی بستی ہے وہاں مرکز بنا کسی چیز کا جہاد عظیم کا کہا گیا تھا یہ جہاد عظیم کہاں چلی ہے یہ فوج تمہاری اس مقصد کے لیے اکٹھا جہاد عظیم جہاد عظیم سار کا دل کے خلاف سارے ہندوستان کے علماء اور جان وہاں جمع میرے ایک بزرگ استاد کہا کرتے تھے علامہ آپ اللہ علیہ تو عجیب تاریخ ہے ہماری کہ ہمارے ہاں کے مختلف فرقوں کے علماء کا اجتماع جب بھی کبھی ہوا داخل کے ہوئے کبھی حق پہ ان کا اجتماع ہی نہیں ہوا آج چنانچہ اس ساردا ایکٹ کے خلاف جو جہاز قائم ہوا جہاز عظیم کا تمام جیتوں کے علماء جمع ہوگا وہاں وہ فرماتے تھے کہ میں نے جو تم سے بتایا تھا میرے وہ استاد یقین ہیں کہ آپ جا کے دیکھ لو گے پتا لگ جائے گا کہ نماز کے وقت میں تو یہ الگ الگ کھڑے ہوتے ہیں ساردا ایکٹ کی مخالفت میں سارے اکٹھے اور پھر جناب ایک جلوس وہاں سے چلا تو میں لائیے کہ پھر یہ جلوس کس انداز کا ہوگا یہ جو اس میں دکھ رہا تھا کے ہاں کی ہر قسم کی بدلت نہیں تھی کرام کا جلوس نکلا وائسرا کے حضور میں گئے تھے کیا کہنے کے لیے کہ یہ جو قانون ہے کہ شادی صرف بالک کی ہونی چاہیے اس سے ہمیں رکھا نہ رکھا موسم کر رہی تھی علم ہنس رہا تھا دل میں مذاق اڑا رہی تھی میں کہتا ہوں وہ وائسرا کیا کہتا ہم جانتے ہیں وہ کیا کہتا تھا میں تو دفتر کے اندر بھی مجھے جو بھی معلوم تھا کہ وہ کیا کہتا ہے لیکن یہ ڈیپوٹیشن پتا کس نے لیڈ کیا تھا ڈیپوٹیشن حیران گے آپ کے مدر کی دنیا میں آ کے ہوتا کیا ہے انسان کو ایک نام آپ نے سنا ہوگا محمد علی آپ پر اس زمانے کے آپ کے نہیں نہیں کینٹر تھے جو تھا میں اگر بھولتا ہوں تو کینٹر تھے شاید یا آپ باہر آ رہے مغالتا ہے کیونکہ دو محمد علی تھے ایک کینٹر تھے ایک آپشن تھے کینٹر کے تھے مولانا عبد القادر کے بیٹے یہ آکسفورڈ کے تھے کامریڈ کے ایڈیٹر یہ جو مولانا محمد علی شوکت علی بات بھی جی آپ نے سنا ہے یہ مولانا محمد علی لیڈ کر رہے تھے اس لیے کہ جو باقی علماء کرام جو تھے یہ تو وہاں جا کے انگریزی میں بات نہیں کر سکتے تھے یہ گنگنا حل کر ایک رہا یہ اسے لیڈ کر رہے تھے کتنی قیامت وہاں گئے وہاں جا کے یہ کچھ کیا وہاں سے کوئی جواب تسلی بخش نہیں ملا تھا تو انہوں نے یہ جو ڈس اوبیڈینس ہے نا یہ گاندھی نے آ کے شروع کی انہوں نے ڈس اوبیڈینس شروع کی اچھی بات ہے تم بناؤ قانون اور ہم اس قانون کو ڈیفائی کریں گے یہ تھا جہاز قانون سیکھنے کے لیے وہاں وہ پٹرول باغ میں محاذ قائم ہو گیا اور وہاں ہم دیکھتے تھے کہ ایک میاں صاحب نے بچہ اٹھایا ہوا ہے اللہ اللہ دوسری اور مونگ جیتی ہوئی آ گئی ہے چاہیے تو دودھ پڑھانے کڑی چکی ہوئی آ گئی ہے سورے میں لے آؤں گا جتنی جتنی کریں گے یہ ہوگی اپنے دونوں لائی آؤں گا تو نکاح ہوں گے سنکڑوں نکاح کرتی ہے انہوں نے قانون شکریہ قانون شکنی جہاد عظیم کی عزیزان من خون کے ہنسی ہوئیے دنیا میں تماشا تمہارا دیکھ رہی تھی اس کے متعلق اس مقام پہ پہنچا دیا گیا ہے قرآن ہاتھ میں ہے ادا بلا ہم نکاح دونوں کی عمر ہے نکاح کی عمر اشدھ کی عمر ہے بند نکاح کی عمر اشدھ ہوتا کا خود قرآن نے کہا کہ تصویر گھر کے بعد دھراتوں سے پہلے یہ جو درمیان کرتا ہے یہ ہے نکاح کی عمر قرآن یہ کچھ کہتا ہوا چلا رہا ہے طوفان برپا ہو رہا ہے تو زمانے میں تو یہ کچھ ہوا آج پھر یہ چیز یہاں انہوں نے یہ کچھ کیا تو جو کچھ اس کے ان کے خلاف تو یہاں تک ہی تھا کہ کہہ رہے درویش بجانا درویش بلاخر ہمارا بھی تو ہاتھ آ سکتا ہے گروہ تک اپنے یہاں کی بچیوں کو اسی ماسٹر نے کہا کہ صاحب تم پیدائش سے پہلے متاثر ہو گئے کرنا شروع کیا جائے ہو تاریخوں ہے کیا اس نے کرو پیدا ہونے سے پہلے کرتے چلے گا یہ چیز اب یہاں آ کے ہوئی تو نکاح کی عمر قانون متعین کی گئی اور اس کے خلاف یہ سارا کچھ کیا گیا اور اب پھر وہی اس جہاد عظیم کی تیاریاں ہو رہی ہیں کہ ایک اقتدار ہاتھ میں آیا اور پھر دیکھیے کہاں سے یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں نے اس دن بھی یہ کہا تھا کہ مجھے شخصیتوں کو تو واسطہ ہے نہ کسی فرقے سے تعلق نے میں تو کسی فرقے سے متعلق ہی نہیں ہوں شخصیتوں سے واسطہ کچھ نہیں کہ میں نے کہیں کسی سے نفاذ نہیں کیا اپنی بٹوانے بٹوارا نہیں کرنا سیاست میں حصہ نہیں لیتا قرآن کی بات آتی ہے تو پھر نہ تو فرقہ رہتا میرے نگاہوں میں نہ شخصیت رہتی ہے پتا کہاں سے آواز آ رہی ہے یہ سب سے بڑے ماڈرن آپ کے یہاں کے شریعت کے عالم دردار میں الماج ہے یہ رہے ہیں کہ وہ عمر جس میں ابھی حیض نہیں آتا آیا لڑکی کو بچپن کی عمر ہو گئی ہے اس سے پہلے اس کے لیے یہ تفسیر ہو رہی ہے ان کے یہاں سورہ آزاد کی ترجمان القرآن اکتوبر انیس سو انہتر میں یہ چیز آئی ان کے یہاں لکھی ابھی حال ہوئی سکسٹی نائن کے اکتوبر کے اندر تفسیر ہے قرآن کی ہو رہی ہے کہتا ہے کہ یہ چیز ایسی لڑکیوں کی قرآن عزت بیان کرتا ہے جنہیں حیض آنا شروع نہ ہوا ہو یہ دس یاد رکھیے گا قرآن میں تعریف کیسے ہو رہی ہے حیض آنا شروع نہ ہوا ہو تو نظر آ گیا نا کہ جو عمر اس سے پہلے کی ہے فریزن اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس عمر میں سنی عزیزہ نے من شرم سے نگاہیں زمین میں گر جاتی ہیں اس عمر میں نہ صرف لڑکی کا نکاح کر دینا جائز ہے بلکہ شہر کا اس کے ساتھ خدمت کرنا بھی جائز کوئی حیران بھی جو نہیں پہنچا ہوگا کبھی آج تک برابر آنے کوئی مثال نہیں آپ حیوانوں کی زندگی نہیں دے سکتے کہ ان کے ہاں اگر نادا میں جن کی امید نہیں ہوئی ہے تو ان کے ہاں کے مرنے کبھی یہ نکاح ہی نہیں ہو سکتا شوہر کا اس کے ساتھ کلو کرنا بھی جائے سوچیے آپ یہ دیکھتے وقت ان کو کبھی اپنی بیٹیوں یاد نہیں آتی میں کہتا ہوں جھک مارنی ہے خود دو میں آیا کہو اگر اتنے ہی تمہارے یہاں سخت پردین ہے تو اپنی پت تک اس چیز کو خدا کا حکم کہنا اور اس کے بعد عزیزا نے من کٹائی کا یہ عالم تو اس کی تائید میں پھر یہ کہنا کہ حضرت رقم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھ سال کی لڑکی سے نکاح کیا تھا نو سال کی عمر میں ان کی فرقوی ہو گئی تھی محمد در قیامت براری گیا تھا ہر قیامت خلق بھی تیری ناموس اور تیری کے اوپر ہم نے کس طرف سے ہو رہے ہیں غیروں کی طرف سے نہیں ہو میں نے پچھلی دفعہ بھی شاید عرض کیا تھا یہ سعادت میرے حصے میں آئی میں نے ان کی تاریخوں سے ان کی روایات سے یہ ثابت کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر نکاح کے وقت پندرہ سال کی کامت کام ہوتی ہے بجائے اس کے کہ ان میں تو کوئی اس چیز کا شکریہ ادا کرتا کہ جو اعتراض ہمارے رسول علیہ وسلم کی ذات گرامی کے خلاف غیر مسلم اتنے عرصے سے لگاتے چلے آئے تھے تاکہ کی کسی نے اور اس کے حضور کا دامن جو ہے اس کو دھویا وہ تو دامن پہلے کی طرح صاف تھا دھونا کس نے کیا تھا ہم نے اپنے طرف سے جو منسوخ کر رکھے تھے ان کو دھویا بجائے اس کے کہ امت شکر گزار ہو تو الحاد کے فتوے لگا دیے گئے اس شخص کے اوپر دیکھیے یہ کیا کر رہا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں چھ سال کی عمر میں نکاح نہیں کیا چھ سال کی عمر میں نکاح نو سال کی عمر میں سند لے آئے سال کا اور اس سے یہ اب کہ شوہر کے ساتھ نکاح ہی اس کا نہیں جائے شوہر کے ساتھ اس کے ریلوٹ کرنا بھی جائے یہ ہیں جو احکام آپ کے یہاں نافذ ہیں لیکن عجیب تماشا ان لوگوں کا خود ہی بھول جاتے ہیں اس سے بہت پہلے انہی سے سوال کیا گیا ایک شخص نے کہ صاحب ایک جوان لڑکا ہے اس کی نسبت کر دی گئی ہے ایک نابالغ لڑکی کے ساتھ اور وہ لڑکی کا باپ ابھی اس کو رخصت نہیں کرتا نکاح کے بعد وہ کہتا ہے کہ لڑکی ابھی اس نہیں ہے لڑکا وہ جوان ہے اپنی خواہشات کے اوپر تو وہ ضبط نہیں رکھ سکتا تو اس مسئلے میں یہ کیا کیا جائے انہیں کا جواب ملازہ فرماؤ دیکھتے ہیں کہ اس لڑکے کے خاندان نے ایک جوان آدمی کو ایک کمسن لڑکی کے ساتھ منسوب کر کے اپنی نادانی کا پورا پورا ثبوت دیا ہے دیجیے سر خدا کی اجازت ہے ان کے عقیدے کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال پیش کر رہے ہیں اور خود ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے یہ ایسا کیا ہے کہ کام سنگھ کے ساتھ اس کو نسبت ابھی کی ہے نکاح بھی اس نے اپنی نادانی کا پورا پورا ثبوت دیا ہے خدا کا حکم رسول کا اٹھوا اسے کہہ رہے ہیں پورا پورا ثبوت اپنی نادانی کا دے رہے ہیں معذ اللہ یہ ہے کیفیت آپ کے آپ ہاں کے یہاں کی نرباد کہاں سے لے آئے ہیں یہ صاحب کہتے یہ ہیں کہ دیکھیے سورہ طلاق سکسٹی فائیو آئے چوتھی سکسٹی فائیو اوور فور عدت کا سوال آ رہا ہے عدت کا شمار قرآن نے بتایا ہے حیض سے شروع کیا جائے اور یوں گنا جائے اتنے حیض بجائے کہ اتنے مہینے اس میں وہ ہو قرآن نے یہ کہا تھا کہ اتنے حیض وہ کر دیا جائے ٹھیک ہے اب اس کے لیے حکم آ رہا ہے کہ ولہ ہی یا میں نسائے تم امیر کب تم فائدہ تو ہوں نہ چلا ستو وہ عورتیں جو اتنی زیادہ عمر سیدھا ہو گئی ہوں کہ مایوس ہو چکی ہوں حیض کے آنے کی طرف سے اب ان کی عزت کا شمار حیض سے تو ہو نہیں سکتا تو کہا کہ اگر اس میں تمہیں شدہ ہو کہ حیض کے حساب سے ہی نہیں ہوگا تو پھر تین مہینے رکھ لیے کرو تم وہ عورتیں جو اس عمر کے حد میں پہنچ چکی ہوں جہاں وہ مایوس ہو چکی ہوں حیض سے ولہ لم یا ہزنا یا وہ عورتیں کہ حیض کی عمر میں تو وہ ہیں کسی بیماری کی وجہ سے ان کو حیض نہیں آ سکتا ار ریگولر ہو گیا ہے باقاعدہ نہیں آ رہا ایسے بھی کیسز موجود ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحبان بتائیں گے کہ بلوزت کی عمر کے باوجود حیض آتا نہیں ہے لڑکی قرآن نے کور کرنا تھا دونوں کو ایک وہ کہ حیض آ رہا ہے پوری عمر گزر گئی ہے عمر آگے بڑھ گئی ہے وہ اب آئندہ مایوس ہو گئی ہے عجیب لفظ ہے دوسری صورت یہ ہے کہ عمر ہے وہ آنے کی آتا بھی ہے بے قید ہی سے آتا ہے نہیں آ سکا بیماری کی وجہ سے نہیں ہو سکا کہا کہ ایسی صورت میں تم عزت مہینوں سے گن لیا کرو لیجیے تھا یہ جو ہے نا کہ جنہیں یہ حید آ نہیں سکا آ نہیں رہا اس کا ترجمہ کیا گیا ہے اپنے اس چیز کو جائز قرار دینے کے لیے کہ جنہیں حید آنا شروع نہیں ہوا ان سے پوچھو کہ یہ کس لفظ کا ترجمہ شروع نہیں ہوا اور یہ ترجمہ کیا اور اس کے بعد جا کے دیکھیے قرآن نے بتا دیا ہے کہ ایسی عورت کی ایسی لڑکی کی قدت جس کو ابھی حید آنا شروع نہیں ہوا تو کہا کہ پھر نکاح ہوا تھا نا اس کا پھر عدت شروع ہوئی نا اس کی حید آنا شروع نہیں ہوا تھا سے قبل نکاح یعنی دلیل بتایا فرماؤ کہاں سے لا رہے ہیں صرف اس سے دلیل لاتے ہیں یہ جس کا ترجمہ غلط ہے لامیہ کسی وجہ سے آ نہ ہو آ نہ رہا ہو اب بلوغ عمر قرآن نے بتا دی اشدھا اس کی تفصیل کر دی اشدھا بتا دیا کہ قبولیت کے بعد جب راستے سے پہلے اس کے باوجود میں نے عرض کیا ہے کہ یہ قدر مذاق ہو رہا ہے ہمارے ان کے ساتھ یہ قرآن کی آیت ہے جہاں سے دلیل لائی جاتی ہے اور وہ نبی کن کی کردر سے عائشہ کی شادی جو ہے اس سے یہ دلیل لائی جاتی ہے یہ ہے آپ کے ہاں بلوغ سے پہلے بچپن کی شادی کی دلیلیں اور یہ ہے ان کے حکم کہ نکاح ہی نہیں بلکہ ان سے خلوت بھی جائز ہو سکتی میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن نے بات تو یہاں یتیموں کے متعلق یہ کہی تھی بلا حسا کا لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ اس سے کتنا بڑا ایک قانون مستمبت ہوتا ہے کتنا بڑا ایک کلیہ بیان کر گیا ہے قرآن اس میں بلا کا کیا کہ یہ ہے آپ کے ہاں کے وہ قوانین جنہیں شریعت کے نام سے آپ کے یہاں نازک کیا جاتا ہے اور پھر اس کے خلاف اگر کوئی تنقید کرتا ہے تو وہ یہ کہا جاتا ہے کہ اس طرح شریعت کے خلاف تنقید کا حق کس کو پہنچتا ہے یوں شریعت مرتب ہوتی ہے میں آگے چلتا ہوں بات یہ ہو رہی تھی یتیموں کے مال کے متعلق ضمن یہ آیت آئی اور بڑی اہم آت آئی آپ نے دیکھا کہ اس کا نتیجہ کتنا دور رس ہے اس سے یہ کس کس قسم کے اس کرتے ہیں کیسے پھر قانون بنتا ہے شریعت کا پھر ضمن میں عرض کر دوں اپنی بہنوں کے لیے آج کل یہ کہا جا رہا ہے یہ ووٹنگ کا سیزن آ رہا ہے نا آج اور ووٹ تو آپ کو معلوم ہے قریباً آدھی آبادی ہمارے یہاں عورتوں کی ہے عورتوں کے بھی ووٹس ہیں یہ بھی تو حاصل کیے جانے ہیں اب یہ بات ان لوگوں کی طرف سے پہلے نکل چکی ہے یہ جو آج کل ایک نئی اصطلاح نکلی ہے اسلام پسند دماغ یعنی مسلمان جو ہیں وہ دو قسم کے ہیں ہاں ایک اسلام پسند ہے ایک اسلام نہ تو مسلمان ہے دونوں کیا بات ہے ان کے یہاں سیاست کیا کچھ کرتی رہتی ہے سر ارے مسلم اور غیر مسلم تو ہوا یہ اسلام دوستی اسلام جو دیکھ لی تھی نا وہ کچھ دو ایک سال پہلے کی بات ہے کہ ایک غیر مسلم یہ اور ریلیجیس تھا عیسائی جو ہمارے چیف جسٹ ہوتے تھے انہوں نے کئی بیانات دیے تھے کئی جگہ جا کے تقریریں کی تھیں اور وہ اسلام کے حق میں تھی اس قسم کے متشرک اورینٹلسٹ اور بھی کئی گزرے ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی اچھی سیر سے لکھی ہیں اسلام کی تائید میں بہت کچھ لوگ کہتے ہیں ایسے لوگ ہوتے ہیں اب یہ تھے تو غیر مسلم اسلام کے ہاتھنے کے بعد کہی اب ان کے متعلق کیا کہا جائے تو ان کے متعلق یہ کرم زیادہ ہوئی تھی اسلام دوست غیر مسلم تو دور چلا گیا اب یہاں جو پارٹیوں کی تقسیم ہو رہی ہے تو اس میں وہ جو چیز ہے سڈے وال دے سڈے وال سے پیڑ ہوئی والے وال جو مری ہوئی پیڑ اب یہ تفریح مسلمانوں نے کیسے پیدا کی جائے کفر کا فتوا لگایا وہ بھی نہیں چپتا اب یہ نئی ایک اصطلاح وغیرہ ہوئی ہے اسلام دوست یا اسلام پسند اور اسلام غیر پسند یعنی جو ہمیں ووٹ دے وہ مسلم مسلم اسلام پسند جو دوسرے کو ووٹ دے وہ مسلم اسلام نا پسند اسلام پسند جو ہیں انہیں عورتوں کے ووٹ بھی لینے ہیں میں اپنی بیٹی اور بہنوں کی توجہ خاص طور پہ مضبوط کرا رہا ہوں بات یہ کہہ چکے کہ آئلی قوانین جو ہے ان کو منسوخ کیا جائے گا اس میں کسی حد تک بہرحال حال ان کے قوانین شہریت کے مقابلے میں کچھ حقوق ان بیچاروں کو دیے گئے ہیں قرآن کے پورے حقوق اس میں بھی نہیں ہیں لیکن باہر ہر ایک قدم تو آگے ہیں لیکن یہ شریعت کو جو ہیں یہ تو اتنا بھی برداشت نہیں کر سکتے نا کہ ان کو اتنا سا بھی حد مل جائے تو وہ یہ کہہ چکے اب عورتوں کی طرف سے یہ بات آئی کہ صاحب آپ کو اتنی سی بات ہمیں ملی تھی آپ اس کے بھی خلاف ہیں کہ منسوخ ہم کر دیں گے اور اس کے باوجود آپ کہتے ہیں کہ ہمیں ووٹ دیجیے نکاح نے کہا تم نے سوچا ہی نہیں ہے اسلام نے تمہیں وہ حقوق دیے ہیں جو ہے و تعامین سے کہیں آگے چلے جاتے ہیں ہم انہیں منسوخ کر کے اسلام کے حقوق تمہیں دیں گے کبھی نہیں بتائیں گے کہ وہ حقوق ہیں کیا پوچھو گے کیا ہے وہ کہنے کے اسلام کے حقوق صاحب اسلام کے چہرہ مسلمان ہو یا نہیں ہاں جی جیسے وہ نہیں پتا اسلام ہوں میں دس کبھی متعین بات نہیں کریں گے سیاست کہتے ہیں اسے مہم رکھو اسمان سننا تو روح آؤ تم قرآن نے کہا کچھ نام ہے جو رکھ لیتے ہیں کچھ نے کہ باپ دادا نے رکھے کچھ یہ خود ہونا کر دیتے ہیں کبھی بتاتے نہیں ہیں تو مطلب اس کا کیا ہے اسلامی حقوق میں دیں گے اور اس کے بعد پھر جو حقوق خدا اور اس کا رسوم دے سکتا ہے دنیا کا کون سا قانون ہے جو اس قسم کے حقوق دے سکتا ہے ساری دنیا کی مدد سے قانون دب نہ ہو جائے رومن لا ہو جائے کا لا ہو جائے اور یہ ہو جائے کبھی گرد پاؤ تو نہیں پاؤں سکتے ان حقوق کے جو اسلام تو میں دیتا ہے ایک تقریب بڑی شاندار کی رشے دار سوٹ بوٹ میری بیٹی اور میری بہن جو یہاں ہو یہاں سنو جو باہر ہیں ان تک یہ پہنچائے ان سے صرف یہ پوچھیے کہ کیا صاحب آپ اس چیز کو مانتے ہیں کہ مرد کو حق حاصل ہے کہ جب جی چاہے ایک دو تین چار بیویاں کر سکتا ہے بغیر کسی شرط یہ متعین سوال کیجیے حقوق آپ کے متعین ہو جائیں گے کہ ہاں جی، مرد کو تو یہ حق حاصل ہے کیا مرد کو یہ حق حاصل ہے آپ کے ان حقوق کی روح سے جو آپ ہمیں دلانا چاہتے ہیں مرد کو یہ حق حاصل ہے کہ جب جی چاہے بیوی کو ون ٹو تھری کہے ایک دو تین طلاق اور پھر وہ طلاق کے متعلقہ ہو جائے اور وہ گھر جا بیٹھے اپنے روٹی دھوتی ہوئی کیا یہ یہ ٹھیک ہے آپ اسے مانتے ہیں سر سوچیے ان سے متعین طور پر حقوق آپ کو مل رہے ہیں کیا بیوی کو بھی اس کا حق حاصل ہے کہ جس مرد کے ساتھ وہ نہ رہنا چاہے اس طرح سے اس کو یہ خلاف دے کے الگ ہو جائے یہ پوچھیے پھر آگے یہ کوئی حق نہیں ہے بیوی کیا آپ اسے مانتے ہیں کہ جسے اس نے غصے میں آ کے ایک دو تین کر کے گھر بھیج دیا وہ بیچاری کہ جس کا سب سفید ہوا ہوا ہے دو پوت والی ہوئی ہوئی ہے جی نگا وار کے بعد جب میاں صاحب کا غصہ ذرا شروع ہوا پارا نیچے آیا ندامت ہوئی اپنے پیے کے اوپر تو اس کے بعد آپ مانتے ہیں میری بیٹیوں مجھے معاف رکھنا کے معاملے میں باپ کو بھی یہ باتیں اس انداز میں کیا نہیں پڑتی ہیں پوچھو کہ کیا پھر اس کے بعد آپ یہ مانتے ہیں کہ یہ متعلقہ بیچاری جس کا کوئی کچھ نہیں تھا وہ دوبارہ اس مرد کے نکاح میں اس صورت میں آ سکتی ہے ایک رات کے لیے کسی غیر مرد کے پاس چلی جائے اور دوسری صبح اس سے طلاق لے کے پھر اس کے پاس آئے کیا آپ اس کو مانتے ہیں وہ پوچھیے گا سوال ان کے حقوق دیے جا رہے ہیں پوچھیے گا کہ کیا یہ آپ دیتے ہیں ایک نابالغ لڑکی جو ہے اس کا غنی جو بھی بن جائے جہاں جی جائے اس کی شادی کر سکتا ہے مانتے ہیں آپ ان حقوق کو میری بہنوں اور بیٹیوں ان سے یہ پوچھیے گا زبانی نہ بات مان لیجیے گا ان کو کہیے گا تعریف دیں اس چیز کی کیا آپ یہ مانتے ہیں اور اس کے بعد کہیے گا کہ کیا یہ واقعہ ہے کہ عالی قوانین نے یہ لکھا ہے کہ مرد جب جی چاہے کھڑا ہو کے ایک دو تین نہیں کر سکتا بہر حال کسی حد تک صحیح مسائل کی کونسل کے اندر جانا پڑتا ہے کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ عالی قوانین میں یہ لکھا ہے کہ عورت نکاح کے وقت اپنا یہ حق جو ہے وہاں محفوظ کرا سکتی ہے نکاح کرانے میں کہ میں بھی اگر کسی وقت ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ اس کے ساتھ نبھانا ہو تو میں بھی اسی طرح سے نکاح کو تنقید کر سکتی ہوں عالی قوانین نے کہا یہ ہے یا نہیں اور یہ عالی قوانین میں لکھا ہے نا کہ کوئی مرد جب بھی چاہے ایک سے زیادہ بیوی نہیں کر سکتا اس کے لیے اس کو کاؤنسل میں جا کے وجہ جواز دینی پڑے گی اور پہلی بیوی کی رضامندی حاصل کرنی پڑے گی اور یہ ہے نا اس میں لکھا ہوا یہ اس نے لکھا ہے نا کہ نابالغ لڑکی کی شادی کوئی شخص نہیں کر سکتا جو اپنی مرضی سے بالغ ہونے کے بعد اپنی شادی کرے گی کہو یہ اس میں لکھا ہوا ہے نا اور پھر ان سے کہو کہ ان دونوں چاروں شکوں کے سامنے آمنے راستے بتائیے کہ ہمارے حقوق کی حفاظت یہ قوانین زیادہ کر رہے ہیں یا آپ کے قوانین جنہیں آپ کہتے ہیں اسلام کی روح سے حدود ہمیں دیے ہوئے ہیں اور اس کے بعد ان سے کہیے کہ اگر آپ یہ لکھ کے ہمیں دیتے ہیں کہ ہم آئلی قوانین کی مدافعت کریں گے اور اگر کبھی ایسا وقت آیا کسی نے ان کے منسوخ کرنے کی بات اٹھائی ہم مخالفت کریں گے لکھ کے اگر دیتے ہو تو تمہیں ووٹ دیتے ہیں ورنہ نہ تمہیں ووٹ ہم نہیں دیتے کچھ تو میری بیٹیوں بہنوں اپنے حقوق کی آپ حفاظت کریں لڑنا آ رہا ہے قانون شریف ہاں وقت سے جو آنے والا ہے یہ آپ اس طرح سے یوں ہنس رہے ہیں صاحب جیسے کہ بڑا ایس لکھ رہا ہے راگی پتا ہے اس قانون شریعت کے اندر آپ کے متعلق کیا لکھا ہوا ہے یہ ان کے ہنس رہے ہیں کہ صاحب کوئی گل نہیں مارے پہ جائے گی تھوڑا تو رہا کافی اور صاحب نے یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو موجودہ مسلمان ہے نا انہیں ایک سال کا نوٹس دیا جائے گا کہ یا تو بندے کے پوتر بن جاؤ ایک سال کا نوٹس دیا جائے گا یا تو جسے ہم اسلام کہتے ہیں اس اسلام کو قبول کرو اور اگر یہ نہیں ہے تو کہتے ہیں کہ ہے تو بڑا بادل ناخاص تھا لیکن حق کی خاطر کرنا پڑتا ہے سال بھر کے بعد ان تمام کو قتل کر دیا جائے گا جو ہمارا اسلام قبول نہیں کرے گا عزیزان مان ہنسی کا مقام ہے اور یہ سب کچھ یعنی جو اپنے طور پہ کہو اس پہ آپ تنقید کر سکتے ہیں اس کی مخالفت کر سکتے ہیں اسے مسترد کر سکتے ہیں جو اسے خدا اور رسول کے نام پہ کہے عزیزان مان اس پہ تو تنقید نہیں آپ کر سکتے اسے مسترد نہیں کر سکتے یہ کچھ کیا جانے والا ہے خدا اور رسول کے نام پہ آپ کے ہاں بات چلی تھی کی میں نے وہ چیز بازیا کر اس کے بعد قرآن کریم وراثت کے آکام لاتا ہے ابتدائی درجے میں ابتدائی منزلوں میں سے گزر رہا ہے یہ معاشرہ ابھی آہستہ آہستہ ادھر قدم اٹھا رہا ہے کہ دولت جمع ہونے نہ پائے کنسنٹریٹ نہ ہونے پائے بڑھتی چلی جائے ٹکڑے ہوتے چلے جائیں تھوڑے تھوڑے حصے ہوتے چلے جائیں آپ دیکھیے ہر قدم اس کا اس طرف جا رہا ہے اس دور میں وراثت کے سے مراد یہ ہے میرے جائے جا نصیب میں ملنا تارا کل والے یہ سورج تو میں تو تھوڑا جا گیا سوا نیزے پہ آ گیا نا میرے دل بتا کہ ہم اس میں کہتے ہیں سوا نیزے پہ آ جائے گا آپ سے تو بھی وہ دو نیزے پہ ہے میرے ساتھ تو یہ ہے اگلی بات نہیں میں جانتا ہوں کہ اپنا انتظام کچھ نے چونکہ کیا ہوا نہیں جتنے بال ہوتے تو یہ تو نہ ہوتا نا کیا کیا جائے گا دو دو ہی بار کرنی چاہیے نصیب میرے جانے نصیبوں نصیب مما کل والے والا اللہ بھونا والے نسائ نصیب مفروضہ چلا آ رہا تھا قانون پہلے عورت کو حصہ ہی نہیں دیتے تھے پراپرٹی میں اور یہ اہل جاہلیت کے نہیں تھے ابھی کل تک آپ کے یہاں جرم کی تو نہیں تھا ہمیں یہ نہیں کہ انہیریٹنس میں وراثت میں عورت کا حصہ نہیں ہوتا تھا عورت کی اپنی ذاتی پراپرٹی نہیں ہو سکتی تھی قانون یہ ابھی کل تک اور اس دور میں تو آپ پوچھیے نہیں کسی لا کے اندر بھی عورت کا کوئی حصہ نہیں ہوتا یہ ہمارے ہم ہاں قریب ہمارے جو ہندو ہوتا تھا کما دان ہوتا تھا ان کے ہاں یعنی خراب کے طور پہ کچھ دے سکتے تھے یہ لڑکی کو دیتے تھے تو حصے کے طور پہ کچھ نہیں لے سکتی کوئی بھی نہیں لے سکتی پہلی چیز قرآن نے یہ جو چیز چلی آ رہی تھی مروجہ طور پر اس کی جڑ کاٹ کے رکھ دی رجاڑ نصیبوں میں والے جانے والا نسائے نصیبوں میں کل والے جانے والا ایک ترازو میں رکھ دیا تو جو کچھ بھی یہ وہ چھوڑیں گے یہ غلط قانون ہے کہ تمہارے یہاں کے مرد جو ہیں وہ سارا کچھ خراب کر کے لے جائیں اور ان کا کوئی حصہ نہیں ہے اس کے اندر انسان نہیں ہے ان کا اپنا حصہ ہے مردوں کا اپنا حصہ ہے والدین یا اپرواد کو جو کچھ بھی چھوڑے من پندرہ میں ہو تو چھوڑا ہو بہت ہو کھلاڑی کیا تو جی وہ اتنا تو ٹکڑا ہے زمین کا اس میں سے ان کو لڑکیوں کو دے دیا جائے یہ حصہ کہیں لے کے چلی جائیں گی اپنا بھی کچھ اس میں کہا تو والی نہیں ہے کتنی بڑی ایک تھی کتنا بڑا انقلابی قدم ہے جو اٹھایا گیا ابھی وہ نظام اپنی مکمل شکل میں نہیں ہوا ابھی اس کی طرف قدم اٹھ رہا ہے قدم اٹھتے ہوئے پہلے قدم کے اندر اتنا بڑا انقلابی قدم اٹھا دیا گیا کہ باطل کے سارے قوانین جن کو جنہوں نے عورت کو معروم کر رکھا تھا اس چیز سے ختم کر کے رکھ دیا اتنا ہی نہیں دوسری جگہ ساتھ ملا کے رکھیے تو اس میں یہ بھی چیز کہ مرد جو کچھ کماتی ہے جس طرح سے وہ ان کی ملکیت ہوتا ہے عورت بھی اگر اس طرح سے کماتی ہے وہ اس کی ملکیت ہو جائے گا تم نہیں اس کو جھپٹ سکتے تھا وراثت میں جو کچھ ملتا ہے وہ دونوں کو ملے گا کمائی میں جو چیز ہے اپنا حصہ اس کا یہ ہے یہ اپنی پراپرٹی کی آپ مالک ہو سکتی خود اپنی مرضی کے مطابق اس کو ڈسپوز کر سکتی یہ پہلے ہی انہوں نے بھی آ رہا ہے اس کے لیے ہمت اللہ اور آگے نصیب مسروز ایک فرض کیا گیا حصہ ہے یہ مقرر کیا ہے خدا کی طرف سے یہ جسے آپ فرض کہتے ہیں مقرر کیا ہوا یہ حصہ ہے سر کوئی اس کو بدل نہیں سکتا توڑ نہیں سکتا رعایت نہیں دی گئی تم اور دان نہیں دیا گیا ہے حصہ ہے اس کا نصیب مقروض خدا نے مقرر کیا ہوا تمہارا حصہ ہے کتنا بڑا انقلابی قدم ہے علی نے میں نے کہا تھا نا کہ قرآن کو سمجھنا ہو تو اس کے پس منظر میں اس سے پہلے جتنے قوانین چلے آ رہے تھے سیاست میں تمدن میں معیشت میں معاشرت میں ان کو سامنے رکھیے تو پھر پتا چلتا ہے کہ قرآن کیا کہہ گیا ہے بہت بڑا انقلابی قدم تھا جو یہ اٹھا تھا اصول یہ بات پہلے کہہ دی آگے ایک چیز اخلاق آئی ہے اس سے اس کے بعد آتے ہیں گیارہ لائزہ حضر القسمت قربا توربا و یقامہ ول مساکین ہو فر امید ہو غلو رہوں کالم معروف تقسیم کر رہے ہیں اس سے تو مقرر ہوئے ہوئے ہیں کہا کہ اس میں ایسے ایسے بھی تمہیں نظر آ جائیں گے اس کا تو متعین نہیں ضرورت مند ہے مسکین ہے یتیم ہے اس کا مقرر نہیں ہے کہا کہ ایسا کچھ کرو کہ ان کی روٹی کا بھی کچھ انتظام ہو جائے متعین جن کا حصہ نہیں ہے اس کے متعلق بھی یہ چیز ہے اور اس کے ساتھ یہ ہے پول لہم کو معروفہ ان کو پہلے بات سمجھا دو کہ بھئی یہ قانون کے مطابق ایک تقسیم ہو رہی ہے قانون کی روح سے تمہارا اس میں حق نہیں ہے یہ معروف جہاں قرآن کہتا ہے نا اس کے معنی قرآن قانون ہوتا ہے پرانی قانون ان کو سمجھا دو کہ قانون کی روح سے تو یہ صورت ہے دل میں برا برا نہ منانا یہ نہ کہنا کہ صاحب ہمیں یہ برابر کا حصہ کیوں نہیں دیا ہمیں تھوڑا سا کیوں نہیں دیا حصے کے اعتبار سے تمہارا حق قانون اس میں تو نہیں ملتا لیکن تمہارے لیے تمہاری پرورش کے لیے حفاظت کے لیے اس میں سے کچھ دیا جا سکتا ہے تو اتنا ہی ان کو وہ دے اور پھر اس کے بعد یہ کہا کہ یہ جو تقسیم کرنے والے ہو سوچ لو تم اس بات کو وہ مر گیا ہے اس کے بچے رہ گئے ہیں چھوٹے چھوٹے ان کا نگران کوئی نہیں ہے ان میں بڑے بھی ہیں چھوٹے بھی ہیں یہ اپنے حقوق کی حفاظت خود نہیں کر سکتے اسے سوچو کہ اگر ذرا سی بھی تم نے اس میں کسی قسم کی بدنیتی کی جس سے ان کے حق کے اوپر کسی قسم کا بھی کوئی حرف آ گیا تو دیکھیے سمجھایا کس انداز میں ہے بل یکش اللہ دین الام ترا تم ان خاتو الحم حجیت اللہ بلا یقین کہنے گئے ہم تو اتنی بات تمہیں کہنا چاہتے ہیں تو سوچو یہ کہ تم مر جاؤ اور تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے رہ جائیں اور ان کے ساتھ ہو نا انصافی تو تم سے کیا گزرے گی کیا بات ہے اپنے آپ کو ان کی پوزیشن میں رکھ لو اور پھر بتاؤ تمہارا رد عمل کیا ہوگا اگر ان کے ساتھ یہ انصافی ہوگا میں اتنی سی چیز جو تمہیں اگر سمجھ میں آ جائے نا خالی جب کا اللہ نے آ جا انہیں خدا بندی کے لیے راج کر سیدھی سی بات ہے کیا طریقہ سمجھانے آپ نے دیکھا ہے کہ قرآن صرف لیگل اسپیکٹ ہی نہیں سامنے لاتا ایتھیکل اسپیکٹ فوراً ساتھ لاتا ہے قانون کا جہاں کی اذیت یا منصوب سامنے لاتا ہے اخلاقیات کو کا سب سے پہلے اپیل کرتا چلا جاتا ہے ساتھ ہی خالص قانون کی روح سے تو آپ دیکھتے ہیں نا کیا سنی یہ قانون اور قانون شریعت کے مطابق جو اس طرح سے کھڑے ہو جاتے ہیں ایک لٹ کی طرح آج تک وہ بات کان میں ہے ساری عمر نہیں بھولتی بہت پہلے کا واقعہ ہے دلی میں شہر کے ایک محلے میں میں رہتا تھا مکان ایسا تھا سیڑیاں مشترک تھی ادھر ایک بہت بڑے مادری صاحب رہتے تھے بہت بڑے تھے وہاں دلی کے فوج ہو گئے کیا نام ادھر میں رہتا تھا وہ حسن وہ تو کیونکہ بڑے مالی تھے اس واسطے چار بیویاں تھیں ایک ان میں سے وہاں بھی تھی اس ہمارے پڑوس کے مقام میں رہتی تھی وہ معلوم ہوتا تھا کہ اکثر بیچاری بیمار رہتی تھی میں جا رہا تھا وہ وہاں سے آ کے قریباً دروازے کے قریب کھڑے تھے وہ بیچاری اندر تھی کوئی بات ایسی ہو رہی تھی جس سے یہ نظر آتا تھا کہ ان کا غصہ بہت تیز ہو رہا ہے اور جب غصے میں شریعت کی ہاتھ مل جائے تو پھر تو کچھ نہیں کہاں چلا جاتا ہے پھر تو یہ آواز بلام سے اسے کہہ رہے تھے کہ سن رکھو نکاح نانے کی روح سے میرے دن میں تمہارا نانا لبکا جو آتا ہے علاج کی قیمت نہیں آتی ہے اس کے لیے آپ نے بھائی کو بولا یہ میں نے سنا جن کے فتوے پورے ملک میں چلتے تھے اتنے بڑے علامہ لیکن آپ دیکھیے قانون کی روح سے بالکل صحیح ہے نکاح نامے کے روح سے اس میں ہوٹل نام مسئلہ لکھا ہوا شریعت کی روح سے تمہارے نان متکا کی ذمہ داری تو میرے اوپر عائد ہوتی ہے لیکن علاج والے کے اس کے اندر میری ذمہ داری نہیں آئے ہوگی اس کے لیے اپنے بھائی کو بلا اور مطمئن ہو کے چلے گئے کہ خدا اور رسول کے حکام کے مطابق میں نے صحیح صحیح بات اس سے لکھا دیا تھا یہ ہے قانون کی جو قرآن قانون بیان کرتا ہے ساتھ ایسی کلرس لے آتا ہے قانون کے منہ سے یہ کرنے لگے ہو تو سوچ لو تم کو بھی یہ وقت آ سکتا ہے کہ تم مار جاؤ چھوٹے چھوٹے بچے رہ جائیں اور اس کے بعد ہر ایک اللہ اسے ذہن میں رکھ کے پھر قانون کی نگہ باش کرو تم جو اللہ نے مقرر کیا ہوا والا یتون قلم سدیدہ اور لگے ہو جہاں معاملہ طے کر لو تو یاد رکھو جو بات یہاں کرو ٹھیک ٹھیک دو تو سیری ہونی چاہیے شدید سب کی طرح بالکل ٹھیک زندانی بات نہیں ہونی چاہیے بن عجیب بات آپ کو آپ پتا ہے قانون کی ٹرمینالوجی کیا عجیب ہوتی ہے ایک لفظ میں لکھ دیا جائے اس میں کچھ نہیں معلوم ہوتا مطمئن ہوتا ہے کہ ہاں سر میں نے طرح کر لیا جی سب کچھ لکھوا رہے ہیں کم پیپر دے کے سب کچھ لکھوایا اس کم پیپر کو جب پھر لے جاتے ہیں نا عدالت میں کسی وقت پیش کرتے ہیں تو ایک ایک لفظ کے اوپر بات ہوتی ہے اور اس میں بھی نظر آتا ہے کہ یہ لفظ جو لکھا گیا ہے سب قانونی روح سے تو ان کے یہ معنی بنتے ہیں سر مانی بات نہیں یہی نہیں کہا ادھم نہیں بات یہ قول قلم سدیدہ یہ کرنے لگے ہو تو بات بھی جو کرنی ہے تم نے ایسی دو ٹوک کے جس کے دو معنی نکل کے سرا دار بات نہیں ہونی چاہیے پیش دار نہیں ہونی چاہیے زو مانی نہیں ہونی چاہیے بالکل صاف بات اور یاد رکھو پھر وہی بات ہوئی ان انما یاد رکھو یہ جن کا کوئی نہیں رہ گیا جو اپنی آپ اپنے حقوق کی عبادت آپ نہیں کر رہے تم ان کے حقوق کے محافظ بن کے کھڑے ہوئے ہو اسی طریق سے بھی اگر تم نے ان کے میں سے کچھ بھی کھا لیا تو ہم یوں سمجھ لیجئے کہ اپنے پیٹ میں آگ کے شو بھر دیے پوری اپنے آپ کو یہاں عجیب لفظ ہے صحیح کیا بات ہے اس کی ہمارے یہاں تو بڑھتی ہوئی کہا جاتا ہے صحیح ہوتی ہے اس قسم کی بھوک کھاٹا بنا جائے بھوک مٹے نہیں بدنیتی سے دوسرے کا مال کھانے والی بات آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی کوئی ہی نہیں ہوتی ایک دفعہ ذرا سا بھی چسکا اس کا پڑ گیا تو پھر اس کے بعد تو بدنیتی کی تو ہڈی پھر وہ نہیں ہوتی یہ تو وہ بھوک ہوتی ہے ایک تو سچی بھوک ہوتی ہے دو روٹیاں کھا لے گا تین کھا لے گا چار کھا لے گا اس کے بعد پھر ایک نواز کی گنجائش نہیں ہوتی اس کی تو حد ہوتی ہے آپ جو نیک کمائی حلال کمائی نیک نیتی سے کمائی کرتے ہیں اور یہ جو آپ کے چار سو بیس سے آتی ہے اس کی حد ہی نہیں ہوتی کھائے چلا جائے بھوک ہی نہیں مٹتی اس سے تعریف کہتے ہیں اور پھر یہ اس قسم کی کیفیت کو کہتے ہیں جس میں دیوانگی کا عالم آدمی کے اوپر ہو جائے کیا نقشہ کھینچا ہے قرآن میں جائز طریق کے اوپر کچھ کمانا ہو تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں آدمی صحیح طریقے کے اوپر چلتا ہے نہ آپ سکون سے تدبر سے مسانی سے قانون کے مطابق اور جب اس میں کچھ اس قسم کی چیزیں کرنی ہوتی ہیں تو آپ دیکھیں پاگل ہوا ہوتا ہے وہ شخص مارا مارا پھیرتا ہے کچہریوں میں دفتروں میں وکیلوں کے ہاں دستاویز مٹانے بنانے والوں کے ہاں مجلسوں میں رشتے داروں میں ایک دیوانگی کا عالم ہوتا ہے عرب شہید کا لفظ اس کے لیے بھی استعمال کرتے تھے جس سے اس قسم کی دیوانگی کھا جائے کہا کہ بد نیتی سے کچھ لے تو جاؤ گے لیکن یاد رکھو یہ اگر تمہیں چیتک پڑ گئی تو پھر دیوانگی کا عالم ہو جائے گا یہی الفاظ قرآن نے ربا کے متعلق بھی کہے ہیں کہ اس قسم کی آمدنی جب شروع ہوتی ہے تو کیفیت یہ ہوتی ہے اس طرح کی جیسے کسی نے صاحب نے کسی کو درد کیا یہاں کہا گیا ہے دسویں آج تک ہم آگے آگے وراثت کے حصے آتے ہیں ان سے ہم آئندہ لیں گے رب بنا ملنا ان کا